وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا وہ یعنی ابلیس کہنے لگا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے آپ نے اے اللہ مٹی سے پیدا کیا ہے اچھا دیکھ لیجئے اسے آپ نے اے اللہ مجھ پر بزرگی تو دی ہے لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک آپ نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا ارشاد ہوا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا دار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے ان میں سے جسے بھی تو اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا اور ان کے مال اور اولاد میں ان سے اپنا بھی ساجھا لگا اور انہیں دل بہلاوے دیا کر ان سے شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوا کرتے ہیں سب کے سب سراسر فریب و دھوکہ دہی ہیں میرے سچے بندوں پر اے ابلیس تیرا کوئی قابو اور بس نہیں آپ کے رب اے نبی کارسازی کرنے والے کافی ہیں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے ابلیس کی ہٹ دھرمی ابلیس کی قدیمی عداوت سے انسان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا کھلا دشمن تھا ابلیس کی اولاد بھی برابر اسی طرح تمہاری دشمن ہے جس طرح کے ان کا باپ ابلیس سجدے کا حکم سن کر سب فرشتوں نے تو سر جھکا دیا لیکن ابلیس نے تکبر جتایا اسے حقیر سمجھا اور صاف انکار کر دیا کہ ناممکن ہے کہ میرا سر کسی مٹی سے بنے ہوئے کے سامنے جھکے میں اس سے کہیں افضل ہوں میں آگ ہوں یہ خاک ہے پھر اس کی ڈھٹائی دیکھیے کہ اللہ جل وعلا کے دربار میں گستاخانہ لہجے میں کہتا ہے کہ اچھا اسے اگر آپ نے اے اللہ مجھ پر فضیلت دی تو کیا ہوا میں بھی اس کی اولاد کو برباد کر کے ہی چھوڑوں گا سب کو اپنا تابے دار بنا لوں گا اور بہکا دوں گا کچھ یوں ہی سے تو میرے پھندے سے چھوٹ جائیں گے باقی سب کو غارت کر دوں گا شیطان کو محلت دی گئی ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے محلت چاہی اللہ تعالیٰ نے منظور فرما لی اور ارشاد ہوا کہ وقت معلوم تک محلت ہے سورہ حجر آیت نمبر سینتیس تیری اور تیرے تابے داروں کی برائیوں کا بدلہ جہنم ہے جو پوری سزا ہے اپنی آواز سے جسے تو بہکا سکے بہکا لے یعنی گانوں سے اور تماشوں سے انہیں بہکاتا پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلانے والی صدا ہو وہ شیطانی آواز ہے اسی طرح تو ابلیس اپنے پیادے اور سوار لے کر جس پر تجھ سے حملہ ہو سکے حملہ کر لے رجل جمع ہے راجل کی جیسے رقب جمع ہے راکب کی اور صحب جمع ہے صاحب کی مطلب یہ ہے کہ جس قدر تجھ سے ہو سکے ان پر اپنا تسلط اور اقتدار جمع یہ امر قدری ہے نہ کہ حکم شیطانوں کی یہی خصلت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھڑکاتے اور بہکاتے رہتے ہیں انہیں گناہوں پر آمدہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معصیت میں جو سواری پر ہو اور پیدل ہو وہ شیطانی لشکر میں ہے ایسے جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں جو اس کے متی ہیں جب کسی پر آوازیں اٹھائی جائیں تو عرب کہتے ہیں اجلب فلان علی فلان اسی سے ماخوذ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیسا کہ سر نبی داود میں ہے کہ گھوڑ دوڑ میں جلب نہیں وہ بھی اسی سے ماخوذ ہے جلبہ کا اشتقاق بھی اسی سے ہے یعنی آوازوں کا بلند ہونا مال اور اولاد میں شرکت کا مفہوم ان کے مالوں میں اور اولادوں میں بھی تو شریک رہ یعنی اللہ کی نافرمانیوں میں ان کا مال خرچ کرا جیسا کہ تفسیر اپنے جریر میں یہ بات موجود ہے سود خوری ان سے کرا برائی سے مال جمع کریں اور حرام کاریوں میں خرچ کریں حلال جانوروں کو اپنی خواہش سے حرام قرار دیں وغیرہ اولاد میں شرکت یہ ہے کہ مثلا زنا کاری جس سے اولاد ہو جو اولاد بچپن میں بوجہ بیوقوفی ان کے ماں باپ نے زندہ درکور کر دی ہو یا مار ڈالی ہو اسے یہودی نصرانی مجوسی وغیرہ بنا دیا ہو اولادوں کے نام عبد الحارث عبد الشمس اور عبد فلاں رکھا ہو غرض کسی صورت میں بھی شیطان کو اس میں داخل کیا ہو یا اس کو ساتھ کیا ہو یعنی شرکت شیطان کی ہے صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں نے اپنے تمام بندوں کو ایک طرفہ موحد پیدا کیا پھر شیطان نے آ کر انہیں بہکا دیا اور حلال چیزیں حرام کر دیں بخاری مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے یہ پڑھ لے اللہ جنبن شیطان و جنب شیطان سخت یعنی اے اللہ آپ ہمیں شیطان سے بچائیے اور اسے بھی جو آپ ہمیں عطا فرمائیں تو اگر اس میں کوئی بچہ اللہ کی طرف سے ٹھہر جائے گا تو اسے ہرگز ہرگز کبھی بھی شیطان کوئی ذرا نہ پہنچا سکے گا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جا ابلیس تو انہیں دھوکے کے جھوٹے وعدے دیا کر چنانچہ قیامت کے دن یہ خود کہے گا کہ اللہ کے وعدے تو سب سچے تھے اور میرے وعدے سب غلط تھے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مؤمن بندے میری حفاظت میں ہیں میں انہیں شیطان رجیم سے بچاتا رہوں گا اللہ تعالیٰ کی وکالت اللہ کی حفاظت اللہ کی نصرت اللہ کی تائید بندوں کو کافی ہے